جزاک اللہ جزاک اللہ جناب حضرت صاحب جناب ہمارے مختم ضرب مومن بھائی کا ایک چھوٹا سا سوال رہ گیا تھا ان کا سوال یہ ہے حضرت صاحب کہ نماز کے وقت یعنی دوران نماز کیا آنکھیں بند رکھی جا سکتی ہیں نماز کے دوران کیا آنکھیں بند رکھ سکتے ہیں یا نہیں براہ کرم اس بارے میں بتا دیں جزاک اللہ خیر جی نہیں نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اسی لیے سخت اندھیرے میں نماز پڑھنے بھی منع ہے اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنی بھی منع ہے ہاں البتہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آنکھیں بند کرنے میں جو ہے وہ خوشبو و خدو زیادہ ملتا ہے تو اس وقت آنکھیں بند کرنی ہے لیکن فائدہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آنکھیں بارہ کھولنی چاہیے کوئی تکلیف دہ چیز جو ہے وہ سامنے ہو تو نظر آ جائے